نے مسلمانوں کے لیے چار مدارج اتحاد بنائے تھے ایسے چار درجات جن کی بنیاد پر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے مگر افسوس ناک یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان چاروں میں اس قدر شدید اختلاف پیدا کیا کہ انہی کے نام پر مختلف فرقے اور مختلف گروہ وجود میں آ گئے جن کے عقائد مختلف ہیں جن کے نظریات مختلف ہیں جن کے اعمال مختلف ہیں اور ہر گروہ قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ کل حز بم بما لدیہم فرحون جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے سب سے پہلا مدرج اتحاد اللہ کی ذات ہے اللہ رب العزت نے پوری کائرات کو اس بات کی دعوت دی یا بیننا و بینکم اے اہل کتاب اس دعوت کی طرف آؤ اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکسانیت کے حامل ہے اتحاد کے حامل ہے وہ کیا ہے اللہ الا اللہ ولا نشرک شریک ہی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک کریں گے ولا يتخذ بعضنا بعضا اور من مندون اللہ اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک ہم ہی میں سے کسی شخص کو بڑا بنائے گا تو ان طلفقول شدول اللہ مسلمون اگر یہ پھر جائیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو حرام ہے اس کی ہرگز اجازت موجود نہیں ہے یہ اہل اسلام کا قیدہ یعنی اللہ رب العالمین نے جس بات کی دعوت اہل کائنات کو دی اور اہل کائنات کے منکر ہو جانے کی صورت میں مسلمانوں کے اس عقیدے کے ثبوت کا اظہار کیا کہ مسلمان اس بات پر متحد ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کریں گے یہ سب سے پہلا مدرج اتحاد تھا جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والے گروہوں نے مختلف فرقوں نے اللہ کی رات کو وجہ اختلاف بنا لیا اللہ کی ربوبیت میں شریک کیا اخبار و باب اربابهم اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کیا اور اس عقیدے کے حامل بن گئے کہ اللہ رب العزت اپنے ذات کے اعتبار سے اپنے وجود کے اعتبار سے کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اس طرح کے اور بہت سارے اختلافات مسلمانوں میں در آئے حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اللہ کے ان آغا کا جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نبی علیہ وسلم نے احادیث میں ان کا تذکرہ کیا ہے ان کا بھی انکار کیا کہ اللہ بول نہیں سکتا اللہ دیکھ نہیں سکتا اللہ سن نہیں سکتا اور کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے انسان کے دیکھنے کو اللہ کے دیکھنے سے مشابہ قرار دے دیا کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا انکار کیا کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اللہ کی جنت اور جہنم کا انکار کیا یعنی اللہ کی ذات کو اور اس پر جو ایمانیات ہیں ان کا انکار کر کے مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بویا اور تفرق بازی کی بنیاد رکھی وہ ذات باری تعالی جسے خود رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے اتحاد کا ذریعہ بتایا تھا مسلمانوں نے جن کا دعویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ کسی طور پر چھپ کرنا جائز نہیں ہے انہی مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ روا بھی بنا لیے مشکل کشا بھی بنا لیے غوث اعظم بھی بنا لیے دستگیر بھی بنا لیے داتا بھی بنا لیے اولاد دینے والا بھی بنا لیا بگڑی دینے والا بھی بنا لیا یہ سارے اللہ کی صفات کے حاملین مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ کھڑے کر لیے یعنی اللہ کی ذات کو انہوں نے تفرقوں میں تقسیم کر دیا وجال اعباد ہوئی جزبہ ان در انسان القفور مبین کے لوگوں نے اللہ کی ذات کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے پیدا دیا ہے اللہ کی صفات کا ان بندوں کو حامل بنا دیا اور اللہ کی صفات کو ان بندوں میں شامل کر دیا وجہ رحم نے ہی جز آ کہ اللہ کے ٹکڑوں کو تقسیم کر کے انہوں نے بندوں کے اندر وہ صفات پیدا کر دی یہ ہے اللہ کی ذات کو اللہ کے ماننے والوں نے جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فخر طور پر کہا جو اگر اہل کتاب پھر جاتے ہیں مشرقین پھر جاتے ہیں مجوسی پھر جاتے ہیں کائنات کے سارے کافر پھر جاتے ہیں لیکن مسلمان اس عقیدے پر قائم رہیں گے گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہی عقیدہ لیکن آج مسلمانوں کا یہ تفاخر پارا پارا ہو چکا ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے تفروں کے بازی میں تقسیم ہو چکا ہے یہ سب سے پہلا مدرج اتحاد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا دوسرا مدرج اتحاد نبی کی ذات اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دی اللہ رب العالمین کا شاد گرامی ہے یادین آمن عطی اللہ وطی الرسول فل الامر منکم فان تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اے ایمان والو ایمان کا ذکر کیا مسلمان مومن مراد ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عمل کیا ہے عطی اللہ عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو گم اور جو تمہارے وقتی سربراہ بنا دیے جائیں حکمران بنا دیے جائیں ان کی بھی اطاعت کرو لیکن اگر فعن تنازع تم فی شعی ان حکمرانوں میں رعایا میں امام میں مقتدی میں بڑے میں چھوٹے میں کسی حوالے سے کوئی اختلاف ہو جائے دین کا معاملہ ہے اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو کیا کرو وجہ اتحاد کیا ہے مدارج اتحاد کیا ہے فردو اللہ رسول پھر کوئی امام کوئی مقتدی کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی حکمران کوئی رعایا مدرج اتحاد نہیں ہے پھر مدرس اتحاد اللہ کی ذات ہے یا اس کے رسول کی ذات ہے فردو اللہ رسول اللہ اس کے رسول کی طرف اتحاد کی آ جاؤ اتحاد کی طرف آ جاؤ اختلاف کو ان کی بنیادوں پر ختم کرو ان تم تو مینو نب اللہ آخر اگر تمہارا آخرت اللہ ایمان ہے تو اس عقیدے کے حامل بن جاؤ اس عمل کے حامل بن جاؤ خیر و تقویلا یہی بہترین ہے اور اختلاف سے نکلنے کے لیے جو تعویل کارگر ہو سکتی ہے جو تعویل با اثر ہو سکتی ہے وہ یہی ہے وغیرہ اختلاف ہی اختلاف پیدا ہو کے ہر شخص اپنی تعویل لے کر آئے گا میری تعویل یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے میں اس سوچ کا حامل ہوں میری رائے یہ ہے انسان اختلاف کے اندر پڑ جائے گا اگر احسن تعویل چاہیے نکلنے کی صحیح راہ چاہیے تو فردو اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اختلاف کو پیش کر دیں یہ ہے مدارج اتحاد دو بنیادی طور پر پہلے اللہ کی ذات اس کے بعد اس کے رسول کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے کثیر اختلاف ہر معاملے کے اندر اختلاف عقائد میں اختلاف نماز کے طریقے میں اختلاف روزے کے معاملات میں اختلاف حج میں اختلاف زکوٰۃ میں اختلاف جہاد میں اختلاف چھوٹی سی چھوٹی نیکی میں اختلاف ہر چیز میں اختلاف مکرو اور مباح کے اندر اختلاف اختلاف کثیر کثیر اختلاف دیکھو گے نکلنے کی راہ کیا ہے اتحاد کا سبب کیا ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہے علیکم بسنتی تم پر یہ بات لازم ہے کہ میری سنت کو تھام لینا میری سنت کو اختیار کر لینا یہ مدرج اتحاد ہے نکلنے کی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ انہ سراط مستقیم انفتب سبل فتح فرا کا بھی من سبیل یہ میرا سیدھا راستہ ہے سراط مستقیم کائنات میں نجات کے لیے جو راہ اللہ نے چھوڑی ہے وہ صرف اور صرف سراط مستقیم ہے سراط مستقیم فتب یہی میرا راستہ ہے اس کی اتباع کرنا نبی کا راستہ سراط مستقیم ہے اس کی اتباع کرنا ولا تب سبل یہ دائیں دائیں جو راستے نظر آ رہے ہیں ان کی اتباع مت کرنا ان کی تباہ نہیں ہوگی بلکہ یہ تفرقہ ہوگا فتح فرق بکم عن سبیلی کہ دائیں بائیں کے راستے تمہیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیں گے تفرقے میں مبتلا کر دیں گے ذالکم وصاکم بھی یہ میری تمہارے تمہیں وصیت ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ مدرج اتحاد سراط مستقیم پر اتحاد کہ سراط مستقیم کیا ہے وہ راستہ جو انسان کو جنت تک لے کے جاتا ہے وہ راستہ کیا ہے وہ راستہ نبی کا راستہ ہے جس راستے پر چل کر نبی نے اپنی امت کو کر کے دکھا چل کر دکھایا وہ راستہ امت کے لیے بھی جنت کا راستہ ہے اس پر چلو خط یہ اتباع یہ اتحاد کا سبب بنے گی اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے دائیں دائیں راستوں کی طرف جاؤ گے تو فتح فر کبھی کو مان سبھی سراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے یہ مدرج اتحاد اللہ رب العالمین نے اپنی امت کو دیا لیکن امت نے کیا کیا نبی کی رسالت کے مقابلے پر بھی اپنے اماموں کو نبی کا درجہ دے کر کھڑا کر دیا اپنے بزرگوں کو اپنے پیروں کو اپنے ولیوں کو اپنے مرشدوں کو اور اپنے اور فلاں کو نام دے کر مختلف جاری القابات دے کر نبی کے مقابلے پر انہیں نبوت کا تاج ان کے سر پر پہنا کر ان کو کھڑا کر دیا کہ نبی کی بات ایک طرف ہمارے امام کی بات ایک طرف یہ لوگوں کے عقائد بن چکے ہیں نظریات بن چکے ہیں تو اتحاد کیسے ہوگا امام کو تیرے امام کو میں نہیں مانتا میرے امام کو تو نہیں مانتا اتحاد کیسے ہوگا یہ تو اختلاف ہے یہ بات اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دی ولا اربابا من اور بابن نہ تو نے بڑے کو بڑا مان تیرے بڑے کو بڑا مان اتحاد اس بنیاد پر ہے کہ جس کو تو بھی بڑا مانتا ہے جس کو میں بھی بڑا مانتا ہوں اسی کو بڑا بنا لیتے ہیں یہ ایک وجہ اتحاد ہے یہ مدرج اتحاد ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا امام الانبیاء جسے اللہ نے بنایا اس سے بڑا کائنات میں اللہ کے بعد ہو سکتا ہے بعض خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی بزرگ ہے کوئی امام ہے کوئی رہنما ہے کوئی مرشد ہے کوئی پیر ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کائنات میں نہ کوئی امام ہے نہ کوئی مرشد ہے نہ کوئی پیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تورات کے نسخے پڑھتے ہوئے دیکھ کر تو آج من بھی زندہ ہو کر آ جائے تو اس پر بھی یہ بات لازم ہے کہ میری تباہ کرے اگر میری تباہ کو چھوڑ کر اپنی اپنے منحج کی اپنے دین کی ترویج میں لگ جائے گا تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اس پر بھی لازم ہے کہ میری اتباع کہ میرے آ جانے کے بعد سارے کائنات کے جتنے بھی انبیاء تھے سب کی نبوت منسوخ ہو چکی وہی رخت نامی صاحب نبی کی نا لما تم من بصري قال وقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے لوگ تو ایک طرف ہے ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا لوگوں کی حیثیت کیا ہے انبیاء سے ہم نے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا کتاب دوں گا حکمت دوں گا قرآن و حدیث تمہارے پاس بھی آئے گا لیکن تمہارے قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر ایک رسول آئے گا رسول پھر ایک رسول آئے گا مصدق وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی بھی تصدیق کرے گا مینو نبی ہی تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے ورتم سرنا اس کی مدد بھی کرنی ہے تم کیا اس بات پہ اقرار کرتے ہو کو مشری اور مجھ سے پختہ اور سچا اور پکا وعدہ کرتے ہو معاہدہ کرتے ہو تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم تج سے وعدہ کرتے ہیں قال فشہدو وانا معاکم من الشاہدین اللہ نے تم بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم پھر جاؤ گے پھر تم میں سے جو بھی اس معاملے سے پھرے گا وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا کیسے ممکن ہے کہ امام کائنات امام انبیاء کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے اور نبی کی نبوت کا انکار کر دے تو وہ تو فاسق اور فاجر ہو جائے اور امام کائنات امام الانبیاء کے مقابلے پر کائنات میں ہم کسی اور کو امام بنا دیں اور پھر اس کے باوجود ہدایت یافتہ کہلائیں یہ کیسے ممکن ہے جب نبی امام کائنات کے آ جانے کے بعد اپنی امامت کو جاری نہیں رکھ سکتا تو کسی اور کی امامت امام کائنات کے آ جانے کے بعد جاری کیسا رہ سکتی ہے یہ ہے وجہ مدرج اتحاد اللہ نے اس کائنات کو دیا اس امت کو دیا لیکن امت نے اسی کی ذات کی بنیاد پر تفرق اختیار کر لیا تیسرا مدرج اتحاد اللہ رب العالمین نے خلفاء راشدین کو قرار دیا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین عزو علیہ بالنواجس میری سنت کو لازم پکڑو اور جو خلفاء راشدین ہیں میرے بعد ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی سنت کو لازم پکڑ لو علی حافظ نواز اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ان کے طریقے سے چمٹ جاؤ نواز داڑ کی جو منہ کی سب سے آخری جو داڑیں ہیں وہ سب سے مضبوط ہوتی ہے اور اس کی مزید پختگی کے لیے آگے کی داڑیں اس سے آگے کے دانت مزید جو پختگی ہو جائے اس چیز سے تم اس کو لازم پکڑ لو اتنا مضبوط پکڑ لو کہ یہ کوئی تم سے اس طریقے کو چھین نہیں سکے اب علیہ بن نواز پوری قوت کے ساتھ اس کو تھام لیں یہ مدرج اتحاد تیسرا لیکن اسی بنیاد پر اسلام کا نام لے کر اسلام کے دعوے داروں نے اختلاف پیدا کر دیا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرج اتحاد قرار دیا ان کی سنت کو جنت میں جانے کا راستہ قرار دیا ان کو ہی ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی ابو بکر کو گالی عمر کو گالی عثمان کو گالی اور بعض فرقے ایسے بھی ہوئے جو ان سب کی محبت میں علی کو گالی باللہ من ذالک تو اتحاد کیسے ہوگا یہ امت اس تفرقے سے اس فتنے سے نکلے گی کیسے جو مدرج اتحاد تھا اسی کو ہم نے گالی دے دی تو مدرج اتحاد ہوگا کیسے اتحاد پیدا کیسے ہوگا چوتھا مدرج اتحاد تمام صحابہ کی ذات تمام صحابہ کا اجماع اجماع امت اسی چیز کو کہتے ہیں صحابہ کا اجماع اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شاد فرمایا فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم تم ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان یہ صحابہ لے کر آئے تھے ان کے ایمان کو اللہ نے مثل قرار دیا بنیاد قرار دیا اتحاد قرار دیا ان جیسا ایمان لے کر آؤ تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے فقاد ہدایت یافتہ کہلاؤ گے وہ ان طلوع اگر ان کے راستے کو چھوڑ دو گے تو ان نما فی شکار پھر تمہاری بد بختی شروع ہوگی پھر تم بد بخت ہو جاؤ گے اور یہی ہو رہا ہے آج ہماری بد بختی ہم پر غالب ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کے راستے اختیار کر لیے شکا تم بدبخت بن جاؤ گے اللہ کافی ہے تمہاری گالیاں تمہارے تانے تمہاری گندی زبان ان کی صحت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جو مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے ان کی تقدیر میں مقدر کر دیا ہے کسی شخص کی گندی زبان ان کے اصل مقام سے ان کو ہٹا نہیں سکتی اللہ نے ان پر ان پر یہ مقام لازم کر دیا فصفی کہم اللہ ان کے لیے اللہ کافی ہے تمہارے لیے کون کافی ہے وہ تمہارا فیصلہ ہے فن نما ہم فی شکار تم بدبختی میں ہو بہو سمیع العلیم اللہ سن رہا ہے اللہ جانتا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انصاری ہوں مہاجرین ہوں کہ ایمانوں میں سب کر لے, لے جانے والے لوگ ولدین اتبا احسان جو لوگ اچھے طریقے سے ان کی اتباع کریں اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے راضی اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے مدرج اتحاد تمام صحابہ کی ذات اجماع امت جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے اب پوری امت کے لیے یہی اتحاد کا سبب ہے یہی نجات کا راستہ ہے آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کی ذات کے حوالے سے دو گروہ بنیادی طور پر گمراہ ہوئے ایک حب صحابہ کا نام لے کر اور ایک بغض صحابہ کا نام لے کر دو گروہ گمراہ ہوئے اور عجیب صورت حال یہ ہے ان دونوں میں سے جو جس کی محبت میں پختہ ہے اس کی اتباع کی بات نہیں کرتا محض لفظی بحث ہے لفظی جنگ ہے اور لفظی مارا ماری ہے اتباع کی بات کوئی نہیں کرتا جن کو صحابہ سے محبت ہے اپنے آپ کو صحابہ کی فوج کہتے ہیں صحابہ کے نام پر جلسے کرتے ہیں صحابہ کے نام پر چھٹیوں کا مطالبہ کرتے ہیں صحابہ کے نام پر لوگوں کی دکانوں کو بند کرواتے ہیں ابھی کل پرسوں ریلی نکلی صدر کے اندر ساری دکانیں بند صدر کے تمام راستے بند آنے جانے والوں کو شدید تکلیف کا سامنا سرو پورا بلاک ہفتہ کے پیدل جانے والوں کو بھی روڈ کے آر پار جانے نہیں دے رہے کیا ہے صحابہ کے نام پر جلسہ نکلا ہے کیا صحابہ کی تعلیم یہ تھی اور جس صحابی کے نام پر یہ جلسہ ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے موقع پر یکم محرم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے تیرہ سال تقریباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تیرہ سال کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کون سی چھٹی منائی گئی کوئی ایک چھٹی کوئی ایک حوالہ کوئی شخص پیش کر دے کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے پیش رو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی کہ اور جو صحابہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں شامل تھے ان کے قریبی سمجھے جاتے تھے کہ ان کو اپنے پیشرو خلیفہ سے محبت نہیں تھی کہ انہوں نے تو کبھی اپنے وقت کے خلیفہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ان دونوں کی شہادت کے موقع پر چھٹی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا یا تو ان کی محبت ہماری محبت سے کم تھی ہماری محبت زیادہ ہے کہ ہم ان کے نام پر چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے نام پر لوگوں کے کاروبار کو بند کرواتے ہیں ان کے نام پر سڑکیں بند کرواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کہ ایسے راستے جو گزرگاہ کے راستے ہیں ایسے راستوں پر آپ نے بلا بجا بیٹھنے سے بھی منع فرمایا تو کیا یہ دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس نبی کے صحابہ جو مدرج اتحاد ہیں ان کی بنیاد پر ہم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کریں اور تفرق بازی کریں کیسی محبت ہے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سیرت عمر کا مطالعہ کرتے اس سیرت کو اختیار کرنے پر مسلمانوں کو آمادہ کرتے بجائے اس کے کہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اختیار کرنے پر زور دینے کے ایسے کاموں پر زور دیا جو ہوائی کام ہے سارے اوپر اوپر سوائے لفظی بحث کے اور لفظی جنگ کے اور کوئی اس سے حاصل نہیں اسلام میں چھٹی کا کیا تصور ہے اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں چھٹی کا تصور یہودیت کے اندر تھا عیسائیت کے اندر تھا اصحاب السبت یہودیوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی عبادت کا دن تھا اللہ رب العالمین نے ان کو پابندی لگائی کہ ہفتے والے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا مچھلیوں کا ان کا کاروبار تھا کاروبار کرنے پر اللہ نے پابندی لگا دی انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ نے بندر بنا دی یہود عیسائیوں کو اللہ نے اتوار کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا اتوار والے دن وہ اللہ کی عبادت میں اپنی اپنے آپ کو وقف کرتے تھے کاروبار نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعے کا وقت مقرر کیا لیکن صرف جمعے کی نماز تک اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذر البيع جمعے کی اذان کہہ دی جائے کاروبار چھوڑ دو اب کاروبار حرام ہے جمعے کی نماز کا وقت ہے سارے کام کا چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جاؤ اب کوئی کسی کام کی اجازت نہیں چھٹی صرف اس حد تک کہ جمعے کی نماز ہو جائے کاروبار بند کر دو یہ چھٹی ہے آدھے دن کی آدھا دن بھی نہیں چند دو تین گھنٹے اس سے پہلے بھی نہیں اس کے بعد بھی نہیں ذکر اللہ خیر اذا فن تشریف پھیل جاؤ وقت اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو یہ ہے اللہ رب العالمین کی مسلمانوں کو نصیحت اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں پھر کہا یہ کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے نام پر چھٹیوں کا مطالبہ کریں اور اپنے تجارت کا معیشت کا جو پہلے ہی انتہائی ڈوبی ہوئی ہے مزید اس کو ڈبونے کی کوشش کریں پھر مہنگائی کا بھی رونا روتے ہیں پھر کاروبار کے نہ ہونے کا بھی رونا روتے ہیں پھر مندے کے لیے بھی ریلیاں نکالتے ہیں پھر معیشت کی تنگی کے لیے بھی ریلیاں نکالتے ہیں کس قدر و کے اندر تضاد ہے اور دوسری طرف جنہوں نے گالیاں دی جنہوں نے برا کہا وہ لوگ بھی ذرا سوچیں کہ ان کی گندی زبانیں حقیقت تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے چاند پر نہیں سورج پر تھوکنا ہے سورج پر تھوکنا کہ آنکھیں بھی ضائع ہو اپنا منہ بھی گندا ہو دونوں نقصان آنکھیں بھی جائیں انسان اندھا ہو جائے کسی کی نفرت میں کسی کے بغض میں انسان اندھا ہو جائے اور اپنے آپ گندا بھی کرے چہرہ بھی سیاہ اور لباس تو پہلے ہی سیاہ ہے اور دل اس سے بھی پہلے سے سیاہ ہے یعنی ایسے لوگ جن کی اللہ رب العالمین نے سیاہی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ وہ ہیں ہی سیاہ اور وہ بھی نو دس محرم کی جو چھٹی مناتے ہیں یہ بھی شرعن غیر قانونی اور غیر اسلامی چھٹی ہے یہ بھی کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی یہ فتنہ اور فساد ہے جو اس معاشرے کے اندر برپا کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو اور دس روزے کے محرم کا حکم محرم کے روزے کا حکم دیا اور آپ کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھے مدینہ کے اندر تشریف لائے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو کہا اس دن اللہ رب العالمین نے موسا علیہ صلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو نجات دی تھی شکرانے کے طور پر ہم اللہ کا روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنا شکرانے کے طور پر سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو جاری کیا کچھ عرصہ بیتا یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہوا آپ کا آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اور آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو ایک دن پہلے اس کے ساتھ روزہ رکھو یا ایک دن بعد اس کے ساتھ روزہ رکھو نو دس یا دس اور گیارہ یعنی دو دن روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے اور اسلام کی سنت زندہ ہو جائے تو نو دس کا محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ وہ امر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا لوگوں کو حکم بھی ارشاد فرمایا نقطہ ہے یہاں پر اس پر غور کیجیے روزہ رکھنے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کی صورت میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ گندی زبان استعمال کریں حدیث قدسی ہے فیضا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث یوم اذن ولا يسخب فان صابه احد او قاتله فليقل ان امرء صائم جس شخص کا روزہ ہو نہ کوئی گندی بات کہے نہ فحش کلامی کرے گالی لڑائی اس سے بھی بڑی باتیں ہیں مطلق حرام ہے روزے کی حالت میں بالاولا حرام ہے اگر کوئی لڑتا بھی ہے تو اس سے کہہ دے بھائی روزہ ہے نہیں لڑوں گا اللہ نے منع کیا ہوا ہے روزے کی حکمت مسلمانوں کو گندی زبان اور گندے افعال سے روکنا ہے یہ حکمت ہے اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اللہ نے ان پر بدبختی مسلط کی کہ وہ یہی کام سڑکوں پر کر کرتے ہیں اپنے گندے افعال کا گندے اعمال کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رحمت کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ان کو روک دیا ان کی بدبختی کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ مدرج اتحاد جس اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرج اتحاد قرار دیا تھا اسی کو گالی دی فن طول فن فی شفاق اللہ نے بدبختی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا نتیجہ یہ ہے خود روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں سارے افعال کرتے ہیں اللہ نے بدبختی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا کیونکہ دو قسم کے گروہ ایسے ہیں جو اس مدرج اتحاد صحابہ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اتحاد کا سبب یہ تھا کہ ان کی اتباع کرتے لدین احسان ان جیسی اتباع کرتے جیسی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اتباع کی ان بِمِثْلِ تم بھی بِهِ فَقَدْ دو ان جیسا ایمان لاتے جیسے یہ لوگ اللہ اس کے رسول پر اور تمام ایمانیات جو اللہ نے ذکر کی ہیں ان پر ایمان لائے تھے ایسا ایمان لاتے تو ہدایت یافتہ ہوتے محض خالی دعووں سے خالی نعروں سے ریلیاں نکالنے سے جلسے کر لینے سے جلوس نکال لینے سے یہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا اور نہ صحابہ کی سیرت ایسے زندہ ہو سکتی ہے اس سیرت کو زندہ کرنے کے لیے ان مدارج اتحاد کی طرف آئیے اللہ کی ذات ہے رسول کی ذات ہے خلف راشدین کی ذات ہے اور اجماع صحابہ یعنی اجماع امت ہے اللہ رب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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي امراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الدعاء دعا کی درخواست اور شکیل احمد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ابھی کے لیے دعا کی درخواست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاقل عطا فرمائے ان کے علاوہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں گزشتہ جمعے بھی دعا دعا کی دی تھی کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے صحت یابی اور صفاء کام ہے یہ خصوصی لیکچر ہے خواتین کے لیے پہلا ہے محرم الحرام اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ لیکچرار ہیں شازیہ بنت عبداللہ دوسرا لیکچر ہے واقعہ کربلا اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت یہ لیکچرار ہیں ڈاکٹر عطیہ امداد دوپہر تین بجے سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ دونوں پروگرام ہوں گے یہ بروز منگل سات محرم الحرام جو آنے والا منگل ہے سات محرم الحرام کو بارہ نومبر دو ہزار تیرہ منگل والے دن دوپہر تین بجے سے مغرب کی نماز تک یہ پروگرام دو ہوں گے